تھوڑی سی بات جو ہے وہ طواف زیارت کے حوالے سے رکھیں گے اور تواف زیارت میں بھی خصوصاً خواتین کے لحاظ سے جو مسائل ہوتے ہیں ہم اس کو بھی یہاں پر رکھنے کی کوشش کریں گے ایک تواف زیارت کے حوالے سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ تواف زیارت میں مختلف قسم کے احکامات ہیں اگر خدا نخواستہ کسی نے بغیر غسل کی حالت میں یعنی کہ جنابت کی اور حیض کی یا نفاس کی حالت میں جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کیا تو اس کے بھی کچھ احکام ہے اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف زیارت کیا اس کے اوپر بھی کچھ دم اور کچھ احکام ہے اسی طرح کسی نے اگر طواف عمرہ جو ہے وہ وضو کے بغیر یا غسل کے بغیر کیا اس کے بھی کچھ احکامات ہیں اور طواف زیارت اور طواف عمرہ کے علاوہ اگر باقی طواف جو ہے جیسے طواف ودا ہے یا نفلی طواف ہے یہ بھی اگر بغیر وضو اور بغیر غسل کیے جائیں تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں جو احکامات ہیں جنایات کے حوالے سے وہ ملتے ہیں پہلی بات تو ہم یہ بات کر چکے کہ طواف زیارت جو ہے اگر اسے جنابت کی یعنی حیض اور نفاذ کی حالت میں کیا جائے اور اس کو دوبارہ اس کو دوہرا نہ لیا جائے پاکیزگی کے ساتھ مکے میں رہتے ہوئے تو اس پر کیا ہوتا ہے بدنا یعنی بڑے جانور کی قربانی واجب ہوتی ہے اگر اس کے بعد مکے میں موجود ہے اور تہارت ہو گئی ہے تو پھر اس کا اعادہ کر لے تو وہ دم جو ہے وہ وہ بدلہ جو ہے وہ ساقت ہو جائے گا اور اگر اس نے وہ بارہ تاریخ کے اندر ہی اس کو دہرا لیا ہے یعنی بارہ کے غروب تک کا جو طواف زیارت کا ٹائم ہے مسنون وقت ہے اگر اس کے اندر ہی اس نے کر لیا ہے تو پھر اس پر سے وہ بدنا بھی ساقت ہو گیا اس کا طواف درست ہو گیا لیکن اگر اس نے پاکی کے بعد بارہ تاریخ کے بعد دہرایا ہے تو پھر کیا ہے اس پر بدنا تو ساقت ہو گیا لیکن اس کے اوپر دم بہرحال واجب ہوگا اگر تواف زیارت بغیر وضو کے کیا اگر زیارت بغیر وضو کے کیا جائے تو دم واجب ہوتا ہے اور اگر مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اس طواف کو دوبارہ سے دہرا لیا یعنی وضو کے ساتھ اس کا اعادہ کر لیا تو وہ دم ساقط ہو جاتا ہے اور چاہے وہ اعادہ بارہ تاریخ کے بعد ہی کیوں نہ کیا جائے پھر اس پر کوئی دم نہیں ہوتا لیکن اگر اس نے نہیں دہرایا تو بے وضو طواف زیارت کرنے پر دم لازم ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی نے طواف عمرہ کے زیادہ تر چکر یا پورا طواف عمرہ حیض کی حالت میں کر لیا خاتون نے پیریڈز کی حالت میں کر لیا تو اس پر بھی دم لازم ہوتا ہے لیکن اگر اس نے مکہ مکرمہ میں جب تک وہ موجود ہے وہ پاک ہونے کے بعد اگر اس نے اعادہ کر لیا اس طواف عمرہ کا پاکی کے ساتھ اور کے ساتھ تو پھر اس کا جو دم ہے وہ ساقت ہو جائے گا اور اس کا اعادہ کرنا اس کو واجب ہے اگر اس نے اعادہ نہیں کیا تو اس پر دم واجب ہوگا اگر کسی خاتون نے اپنی جو اس کے پیریڈز کے دن ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کسی کو سات دن کی عادت ہے کسی کو نو دن کی عادت ہے کسی کو پانچ دن کی عادت ہے اور بیچ میں اس کے پاس ایک یا دو دن ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کو اسپاٹنگ بھی نہیں ہوتی بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی اور بالکل وہ کلین بظاہر ہوتی ہے اس کے بعد ایک دو دن بعد دوبارہ اس کو اسپاٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے سات دن پورے ہوتے ہیں تو ایسے کسی ایام میں اگر کسی عورت نے طواف زیارت کر لیا یا عمرے کا طواف کر لیا جس میں یعنی سمجھیے کہ اس کے پیریڈس کے درمیان میں کچھ ایک دو ایک یا دو دن ایسے آ جائیں جس میں وہ بظاہر پاک ہوتی ہے لیکن وہ پاک نہیں ہوتی وہ دراصل پیریڈز کے ہی ایام میں شمار ہوتے ہیں تو جب اگر کسی عورت نے ایسی صورت میں طواف کر لیا عمرے کا یا طواف زیارت کر لیا اور پھر جب وہ واپس پہنچی ہے ہوٹل اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کو بلیڈنگ ابھی ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے گی پھر وہ اپنے پاک ہونے کا انتظار کرے جب وہ پاک ہو جائے غسل کر کے پھر وہ آئے گی اور اپنے اس طواف کا اعادہ کرے گی اور اگر وہ اس کا اعادہ نہیں کرتی تو اس پر دم واجب ہوتا ہے